کیا ٹھکانا ہے زندگانی کا آدمی بولیا پانی کا آدمی کی جی زندگی ایسے ہی ہے آج ہے کل نہیں ابھی ہے ابھی نہیں اس لیے ضرورت اللہ اللہ کرنا چاہیے بلکہ ہر میں اللہ اللہ کرنا چاہیے بہت بزرگوں نے کہا ہے کہ جب سانس اندر جائے تو اللہ بول دو جب باہر نکلے تو ہو بولو اللہ اللہ تو سانس بیکار نہیں جائے گی یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ ہو لیکن دنیا کے تمام دھندے چھوٹ جاتے رہتا رہتا عادت پڑ جاتی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو کام بھی کرتے رہو آدھا پڑے تو آڈر ڈالو جب آواز آ جائے اسی وقت شروع کر دو رفتہ رفتہ عادت پڑ جاتی ہے اور ایک طرف دھیان ہٹے تو فوراً ادھر ٹھیک کر گیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ مشین ہے تو جو چلتی رہتی ہے کچھ دن تو چھوٹ جایا کرے گی پکڑ کے پھر لے آؤ رفتہ رفتہ جائے گی اللہ کا ذکر ہے جی۔ اللہ کے نام کی تصویر ہے بعض لوگ تصویر لیے رہتے ہیں اگر آپ کی عادت ایسے نہیں ہوتی تو بھی تبدیل لے لیجیے لیکن اسی ذرا سے نمائش ہوتی ہے تو نمائش کو چھپانے کے لیے جیب میں تصویر کے ساتھ ہاتھ ڈال لیجیے اور جیب میں ڈالنے کو مت کر رہیے جب کسی سے مسافر کرنا ہوا تصویر جب ہاتھ میں لا دیجیے تصویر پکڑ لیجیے اس میں کوئی دیکھے گا نہیں اور کام جاری جائے گا تصویر چھوڑ دیجیے ڈال دیا جو بھی دانے لگے ادھر سے پکنے لگے یہ بہانے ہے آپ کو یاد دلانے کا طریقہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے کہتے جو تو آپ کی اور ہماری درمیان کی بات ہے آپ کی عادت پڑھنا چاہیے اس کی صورت بتائی ہے میں نے اور جس صورت سے آپ کا دل چاہے یاد کریں اس کو نعمتیں جو اندر سڑک جاتی ہے وہ حیات حالات اور جو باہر نکلتی ہے اس میں آلود کی باہر نکل جاتی ہیں تو صحیح معنوں میں مومنٹ حالات یہ ہے جو اندر کے بخارات باہر پھینک دے ہوا میں مل کر کے وہ غائب ہو گئی جب بھی تقدیر پڑی ہے ڈالیے تقدیر گھماتے رہے کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور کوئی دیکھے تو تصویر جیب میں چھوڑ دیجیے ہاتھ میں لا لیجیے اور پھر جب بات چیت ختم ہو جائے پھر ہاتھ ڈال لیجیے اور تصویر پکڑ لیجیے یہ ایک بہانہ ہے اللہ کو یاد کرنے کی تقریب ہے اور رفتہ رفتہ جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے پھر ڈال لیجیے تصویر جب بھی بڑی ہے تصویر چھوٹی تھی ونڈ تینتیس یا بتیس دانے چھوٹی سی تصویر کی نے پڑھی ہے ہاتھ ڈال لیا اور تصویر ہاتھ پہ گھماتے رہے یہ ایک ترتیب سے اللہ اللہ کر دیجیے اس ہفتے بھر کر کے اگلے ہفتے میں کہ کس نے ایسا کیا ہے اور کس نے نہیں کیا ایک ہفتے کے بعد بتائیے آپ کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوگی قسم کی لذت محسوس ہوگی کہ ہم نے کچھ کام کیا ابھی ایک ہفتے کی رپورٹ ہمیں ملنا چاہیے اگلے جمعے کو دونوں کے دیجیے آج کیا آج کیا پڑی بھائی

گیا مل گیا ملام دن کو بلاؤ ہنو جنا میں تفتن کمائے ادبی

کا من سولہ بیچا بھی ملا کی بس دس عشق میں پستی ساری سی لیا کسی کے بہت میں خودی خودی میں ہم خودی اپنا کسی خود جو خودی اپنی کسی کے عشق بندگی اپنی اسی کے پتی ساری گئی اپنی کیے

کسی کے عشق کو کر جی جی ہے ہے منگوا لیجیے طرف سے یہ سلام قبول ہو اور ان کے عزیز و اقارب کے طرف سے یہ سلام قبول ہو ان کی مصیبتیں دور ہوں ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں ہم سب کی پریشانیاں آسان ہوں دور ہوں رفا ہوں

می دریبان جی صدیقہ